یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا